حضرت ابو سعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شکار کو تیر مارو اور پھر تین رات کے بعد اسے پاؤ جبکہ تمہارا تیر اس میں ہو تو اسے کھا لو جب تک کہ بو نہ دینے لگے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکسٹھ